السلام علیکم dear students this is lecture number twenty six of the database management system course the course code is C S four zero three the particular segment اور the phase of the course that we are discussing now these is S Q L the structured query language ایک لحاظ سے یہ بہت انٹرسٹنگ پارٹ ہے اس کورس کا because here you see the things practically پریکٹیکلیپنگ سو آپ ڈیٹا کو پراپرلی کریٹ کر رہے ہیں اس کو ایکسیس کر رہے ہیں it creates interest in the subject so I hope کہ آپ اس فیز میں انٹرسٹ لے رہے ہیں and other thing is this phase needs maximum practice کیونکہ جب تک آپ اس کی بہت زیادہ پریکٹس نہیں کریں گے you will not be clear about the SQL commands and their purpose and unless and until you are not clear you can not use them properly so I recommend that take a very good time on this session اور اس کی خوب اچھی طرح پریکٹس کیجیے in the lecture number twenty five we were discussing different types of SQL commands and we also discussed the particular database system the particular tables that will be using during our S Q L practice اور اس میں ہم نے جو سسٹم سلیکٹ کیا تھا وہ تھا the exam system of any education institution آج ہم ایس ایل کی کمانڈس کے ساتھ پریکٹس شروع کریں گے تو آئیے آج کے لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں dear students as you have discuss before that there are three broad categories of the SQL commands the D D L data definition language the D M L data manipulation languages and the D C L data control language so these different types of command they are used for different purpose first of all we are discussing the DDL, Data Definition Language. And as the name suggests, this part of the languages, the statements, the commands included in this part of the language, they are used to create different things. It uh, includes right from the database, tables, indexes, users, everything. So it deals basically with the structure of the objects that are included in database اس میں جیسے میں آپ سے کہا ہے کہ انڈیکس کا اسٹرکچر ہو گیا ٹیبلس کا اسٹرکچر ہو گیا تو اس میں ہم اس سے ریلیٹڈ کمانڈس ان کو اسٹڈی کریں گے اور دیکھیے کہ اس میں کمانڈس کون کون سی ہیں اس میں ایک ہے کریٹ کمانڈ ایک ہے آلٹر کمانڈ اور drop command dear students let me explain one thing over here format اور the general structure of each of these command in any book اور وہ بہت بڑی ہیں it is very complex and if we try to discuss each of this command as a whole all different options it will become very difficult for you to understand all the command at the same time at one time اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ uh, میں نے کمانڈس کو مختلف حصوں میں مختلف پارٹس میں آپ کو ایکسپلین کیا ہے اور ان کی ایگزامپلس دی ہیں when you will be familiar with different parts of the command then it will be easy to understand to understand the command as a whole تو یہ آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر اسے کریٹ کمانڈ ہے کریٹ کمانڈ مختلف چیزیں کریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اگر ہم اس پورے کو دیکھیں اس کے سینٹیکس کو دیکھیں تو اس میں تمام آپشن شامل ہوں گی لیکن ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے اسی طریقے سے if you see the alter command it is to make changes changes in so so many many different different things and تو اگر ان سب کو دیکھیں اکٹھا تو آلٹر کمانڈ بیکمس کمپلیکس تو اسی لیے میں نے ہر کمانڈ کا آپ کو اسٹیپس میں ایکسپلین کیا ہے اور اس میں یہ کہ جو آپ پریکٹس کریں گے تو آپ ان کو جب کمبائن کریں گے تو آپ کو مدد ملے گی کہ آپ پوری کمانڈ کی فنکشننگ کو اور اس کے ورکنگ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں تو یہ اسٹارٹ کرتے ہیں کریٹ کمانڈ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ this is use to create different types of objects in a database different things in a database اور ظاہر ہے لاجیکل سی بات بھی ہے کہ in order to process something in order to use something first of all you have to create that thing you have to define the structure of that thing and create command is use for that purposes but the create command is use to create different types of things مثال کے طور پہ it is used to create database جیسے کہ ہم پہلے ڈیفائن کر چکے ہیں کہ database is a logical collection of is a collection of logically related data تو اس میں ایک ڈیٹا بیس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی اس میں یوزرز بھی ہیں ٹیبلس بھی ہیں ڈیکسز بھی ہیں تو سب سے پہلے آپ ڈیٹا بیس ڈیفائن کریں گے اس کو کریٹ کریں گے پھر اس میں جو مختلف چیزیں شامل ہیں ان کو آپ ڈیفائن کریں گے جو کہ اور ان کو جوائنٹلی آپ وہ نام دیں گے کہ جو آپ نے اس ڈیٹا بیس کا نام دی ہے let see what is the format of this statement وہ ہے کریٹ ڈیٹا بیس اور پھر ڈیٹا بیس نیم جیسا کہ ہم فارمیٹ کے رولس پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں جو چیزیں کیپٹل میں لکھی ہوئی ہیں you have to give them as such in the same order اور جو لوور کیس میں you you have have to give by your yourself نے ان کو خود سے ڈیفائن کرنا ہے ان کا نام دینا ہے مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کریٹ ڈیٹا بیس ایگزام اب یہ ایک command that we can use practically تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ when we have issued the command practically we have not taken care of the case کہ آیا وہ اپر کیس میں لوور کیس میں مکس میں کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ کیو ایل جو ہے وہ کیس سینسٹو نہیں ہے تو اس لیے ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے کمانڈ دی ہے تو اس میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ جیسے فارمیٹ میں سب اپر کیس میں لکھا ہوا تھا تو وہی چیز ہم ویسے لکھے نہیں ہم ویسے لکھ دی ہے اور البتہ ایک چیز دیکھیے کہ یہاں پہ جو فارمیٹ میں جو چیز لکھی ہوئی ہے ڈیٹا بیس نیم یہاں پہ اس کی جگہ ہم نے لکھا ہوا ہے ایگزام اس کا مطلب یہ ہے کہ exam is going to be the name of your database اور یہ ضروری ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کا نام ایگزام ہی رکھیں مثال کے طور پہ آپ جب پریکٹس کر رہے ہیں آپ اس کا نام ایگزام سسٹم رکھ دیں ایگزامینیشن رکھ دیں یا exam system of A B C institute رکھ دیں واٹ ایور میں نے آپ سے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ نام جو ہے وہ ریفلیکٹو ہونا چاہیے the purpose of the thing چنانچہ اگر جیسے میں مثال کے طور پہ اسی سسٹم کا نام جس میں کہ ہم ایگزامس کے بارے میں ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں اس کا نام even if we name it as say admission اور لائبریری اور production sales D B M S want object but it will be a bad practice this is recommended کہ آپ جو میننگ فل نیمس ہیں ان کو استعمال کیجیے when you have created the databases اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے ڈفرنٹ ٹیبلس کریٹ کریں گے جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ تقریباً ہر جو ڈی بی ایم ایس ہے اس نے آپ کی سہولت کے لیے یا اپنی فنکشنلٹی میں ڈفرینٹ آپشن دینے کے لیے دو اپروچز رکھی ہوئی ہیں چیزوں کو کریٹ کرنے کے لیے آپ ایک uh, ایک ٹول آپ کے پاس دیا ہوگا جس میں آپ گرافکلی آپ اس میں کمانڈ دیں گے ڈفرنٹ آپشن سلیکٹ کریں گے and things will be done automatically اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایکسپلسٹلی خود سے ایس کی کمانڈس کا استعمال کریں آبویسلی ایزیئر تو یہ ہے کہ آپ ٹول کا استعمال کریں لیکن as a database professional آپ کو جو انڈر لائن کیو کمانڈس ہیں وہ بھی آنے چاہیے مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے ٹول کیو سرور کی ایگزامپل لیں تو اس میں ہمارے پاس دو اس کے اس کے ہیں پارٹس ہیں ایک ہے ہمارے پاس انٹرپرائز مینیجر اور ایک ہے کیوری اینالائزر تو آپ ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا بیس کو بھی کریٹ کر سکتے ہیں اور ٹیبلس کو بھی کریٹ کر سکتے ہیں اور باقی آبجیکٹس ہم کریٹ کریں گے ان کو بھی کریٹ کر سکتے ہیں اینڈ کیپ ان مائنڈ کہ انٹرپرائز مینیجر کو استعمال کرتے ہوئے اٹ از مچ ایزیئر کیونکہ وہ آپ کو گرافکلی ڈفرنٹ آپشن دے گا ڈفرنٹ مینیوز ہوں گے ان میں آپشن ہوں گی آپ ان کو سلیکٹ کریں گے اور وہ کریٹ ہوتا چلا جائے گا جبکہ اس کے برعکس آپ کو ایس کے اندر اگر آپ using the S Q L you will have to give the proper command اس میں آپ کو اس کے سینٹیکس کا اس کی ریکوائرمنٹس کا سب کا خیال رکھنا پڑے گا create table command is used to create a table define attributes of the table with data types define different constraints on attributes اور on table like primary and foreign keys check constraint not null default value etcetera تو کریٹ کمانڈ تو یہ تمام کام کرتی ہے اور ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو سمپل فارم سے تھوڑی سی کمپلیکس فارم کی طرف جاتے ہوئے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کریٹ کمانڈ جو ہے وہ کیسے فنکشن کرتی ہے دی دی دی فارمیٹ اور general structure of create command اس میں آپ کو چیزیں جو ہے نا جب فارمیٹ کو ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی کمپلیکس نظر آتی ہیں لیکن اگر آپ اس کو آرام سے سکون سے دیکھیں تو یہ اتنا کمپلیکس نہیں ہے یہ بہت آسان ہے سمجھنا مثال کے طور پہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو create table it has return in capital letter اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ تو آپ کو ایز سچ اسی آرڈر میں دینا ہے اوکے okay. اس کے بعد اگر آپ آگے دیکھیے تو ہمارے پاس ہیں square brackets and square brackets they denote the optional things یعنی اگر آپ چاہیں اگر ضرورت ہے تو دیں لیکن اگر آپ ان کو اوائڈ کریں تو اوائڈ بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ اس میں جو ٹیبل نیم دینے کا ایک اپروپریٹ فارمیٹ جو سیکول سرور میں ریکمینڈیڈ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ڈیٹا بیس کا نام دیں ڈیٹا بیس کا نام جیسا کہ ابھی ہم نے ایگزام نام دیا ہے اپنے ڈیٹا بیس کا تو یہ ہو جائے گا ایگزام اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جو اونر ہے اونر سے مراد ہے کہ اس ڈیٹا بیس کا یا جو یہ ٹیبل کریٹ کرنے جا رہا ہے اس کے اونر کا تو اس میں آپ دیکھیے کہ ڈیٹا بیس کا نام ڈاٹ اونر تو اس میں آپ نے یعنی یہ دونوں دینے ہیں یا دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ صرف اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ صرف آپ کے پاس یہ ہو رہا ہے کہ اونر کا نام جو ہے وہ یعنی ڈیٹا بیس کا نام جو ہے وہ آپشنل ہے اس میں یعنی اس میں کیا ہوگا کہ آپ دیں گے کہ ڈیٹا بیس ڈاٹ اونر اور پھر یہ آپشنل یعنی ان دونوں میں سے آپ کو ایک چیز دیں گے کہ ڈیٹا بیس کا نام اور ٹیبل کا نام یا ڈیٹا بیس کا نام اونر کا نام اور ٹیبل کا نام دوبارہ یعنی آپ کے پاس یہاں پہ دو آپشن ہیں کیا آپ ڈیٹا بیس کا نام دیں اور ڈاٹ ٹیبل کا نام دے دیں ایک آپشن ہے دوسری آپشن کیا ہے ڈیٹا بیس کا نام دیں ڈاٹ اونر کا نام دیں ڈاٹ ٹیبل کا نام دیں لیکن when you are using when you are working in the same database in one database اس کیس میں کیا ہوتا ہے and you are the owner جو کہ اس ڈیٹا بیس کے ہیں جس میں ٹیبل کریٹ کر رہے ہیں اس کیس میں آپ چاہیں تو ڈیٹا بیس کا نام چھوڑ دیں اور اونر کا نام بھی چھوڑ دیں تو بائی ڈیفالٹ جس ڈیٹا بیس میں آپ کام کر رہے ہیں اور you as a owner you will be considered تو اس میں آپ جسٹ ٹیبل کا نام دے دیجئے دیکھیں جو ٹیبل کا نام ہے that has been shown as compulsory here as required تو ٹیبل کا نام تو آپ کو لازمی طور پہ دینا ہوگا لیکن ڈیٹا بیس کا نام اور اونر کا نام دیز آر آپشنل اگر ضرورت ہو تو دے دیں ضرورت نہ ہو تو بے شک نہ دیں آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ آئی ٹولڈ یو کہ one instance of the SQL server it can manage it can control different databases مثال کے طور پہ جیسے ابھی آپ نے ایک ایگزام کا ڈیٹا بیس کریٹ کیا ہے اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ اسی instance of the SQL server it contains the library system the admission system اسی طرح ہو سکتا ہے کسی اور ادارے کا کسی اور آرگنائزیشن کا ہمارے پاس پے رول بھی ہے سیلز بھی ہے پرچیز بھی ہے تو جو یہ کانسیپٹ ہے کہ ڈیٹا بیس نیم اس کا پرپز کیا اس کا پرپز یہ ہے کہ اگر آپ جس وقت آپ ایک ٹیبل کریٹ کر رہے ہیں اس وقت آپ کا جو کرنٹ ڈیٹا بیس ہے وہ کون سا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ جس ڈیٹا بیس کو یوز کر رہے ہیں وہ تو کوئی اور ہے لیکن جس میں کریٹ کر رہے ہیں ٹیبل جس میں کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی اور ہے ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو پرمیشن یا آتورائزیشن تو چاہیے ہوگی لیکن اس وقت ہم اس چیز کو فی الحال تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں اور میں اس کو سمپل کرنے کے لیے آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ڈیٹا بیس اور اونر کا نام تب چاہیے ہوگا کہ اگر آپ کسی اور ڈیٹا بیس کو اس وقت یوز کر رہے ہیں لیکن کریٹ ٹیبل کرنا چاہتے ہیں کسی اور ڈیٹا بیس میں اسی طرح وہاں پہ آپ ایز اے ڈفرنٹ اونر کے طور پہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ ہم انیشلی ایک سمپل انوائرمنٹ میں کام کریں گے اس کی بات کریں گے تو چنانچہ آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ آپ نے کہنا ہے کریٹ ٹیبل اور ٹیبل نیم بس دیٹ سیٹ یعنی آپ اس میں فی الحال جو ڈیٹا بیس کا نام ہے اونر کا نام ہے اس کو فی الحال آپ اگنور کر دیجئے اور بائنڈ اٹ یہاں پہ جو ٹیبل نیم ہے this is not shown as optional this is being shown as required آئیے آگے چلتے ہیں اس وقت دیکھیے کہ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ لیفٹ پرانتس اسٹارٹ ہوئی ہماری اور اس پہ آپ نے کہا کہ پھر کرلی بریسز میں کالم ڈیفینیشن اور کالم ڈیفینیشن جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینگل بریکٹ سے شیورنس تو اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس سے کیا مراد ہے لیکن ایک آپشن ہمارے پاس کیا ہے کہ یہاں پہ جو لیفٹ ہمارے پاس پیرنتھس ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ریکوائرڈ ہے یہ آپ نے دینی ہے پھر ہمارے پاس کرلی بریسز آ گئی کرلی بریسز میں جو چیزیں ہیں ان میں سے ڈفرنٹ آپشنز ہیں آپ نے ان میں سے کوئی ایک دینی ہے تو کیا ہے یا تو آپ دیں گے کالم ڈیفینیشن ایک آپشن ہے یا دیں گے column name as computed column expression یہ دیں گے اور یا دیں گے ٹیبل کانسٹینٹ تو ان تینوں میں سے آپ کو ایک چیز دیں گے اس کے علاوہ یا پھر یہ ہے کہ آپ نے اس میں پرائمری کی یا یونیک دینا ہے اور پھر کوما اور ڈاٹ سے مراد یہ کہ دس تھنگ کین ریپیٹ کہ یہ آپ کا آگے آگے جا سکتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ جو آپ کے پاس یہ جو کرلی بریسز ہیں کرلی بریسز سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ان میں سے کوئی ایک چیز دینی ہے اس کے بعد آپشن یہ ہے کہ آپ پرائمری کی یا یونیک ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر آخر میں جو لکھا ہوا آپشنل اس میں اسکوئر بریکٹس میں اس کا مطلب ہے کہ دس تھنگ کین ریپیٹ اب یہ ہے کہ ہم نے جو اینگل بریکٹس میں شیورنس میں جو لکھا ہوا تھا اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ کہ جو چیز اگر کسی جگہ اس طرح اینگل بریکٹ میں لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ this thing will be explained later اور دی ایکسپلینیشن فالوز مثال کے طور پہ وہاں پہ جو کالم ڈیفینیشن ہے وہ آپ کے پاس لکھی ہوئی تھی شیورنس میں اس سے مراد یہ ہے آپ اس کو یوں ڈیفائن کریں گے کہ کالم نیم دیں گے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسپیس ڈیٹا ٹائپ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کہنا ہے وہ جو آپشن ہے وہ ہے کہ ڈیفالٹ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس ایٹریبیوٹ کی اس کالم کی جو ڈیفالٹ ویلو وہ کیا ہے and this has been shown as optional اسی طرح سے آپ کے پاس فردر ڈیفالٹ کے بعد آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے کہ آپ کالم کانسٹینٹ دیں یعنی یہاں پہ آپ نے جو بھی کالم ایٹریبیوٹ ڈیفائن کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو دیں تو یہ اس کی ایگزامپل ہے اسی طرح ایک اور چیز کہ جیسے ہم نے جو کالم کانسٹینٹ ہے وہ بھی آپ کے پاس اینگل بریکٹس میں تھا تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لکھیں گے کانسٹینٹ اور constant name and mind it this has been shown as optional یعنی آپ نے جو کانسٹنٹ کا لفظ لکھنا ہے اور اگر لکھیں گے تو ایز سچ لکھیں گے یہی اسپیلنگ یہی لوکیشن اور پھر لوور کیس میں لکھا ہوا ہے کانسٹینٹ نیم یہاں پہ کانسٹینٹ کو آپ ایک نام دے دیں گے اس کے بعد آگے جو کہ کرلی بریسز میں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر جو چیزیں ہیں ان میں سے آپ کو کوئی ایک چیز دینی ہوگی اب اس میں کیا ہے پہلے ہے null not null this is a form of constant کہ آپ کسی ایٹریبیوٹ کے بارے میں اگر بائی ڈیفالٹ تو ہوتا ہے نل نل الاؤڈ ہوتی ہے unless it is the primary key یا بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ you want some attribute to be to be compulsorily entered like name اور like address like phone number like like any one apart from the primary key تو اس کو آپ ڈکلیئر uh, کر سکتے ہیں ایز ناٹ نل اس کے یہ ہوگا کہ جب بھی uh, بعد میں ڈیٹا انٹر ہو رہا ہوگا تو D B M S will make it sure کہ the value for that attribute is entered وہ اس وقت تک اس کو آگے جانے نہیں دے گا اس کے علاوہ آگے جو آپ آپشن دیکھ رہے ہیں وہ ہے پرائمری کی یا یونیک یعنی کسی ایٹریبیوٹ کو آپ ایز پرائمری کی ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں یا وہ پرائمری کی اگر نہیں بھی ہے still you it to be unique تو اس طرح سے یہ آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں اس میں جو اگلی آپشن ہے وہ فورن کی کی ہے you want to declare some attribute as foreign key اس میں دیکھیں کہ فورن کی کا جو یہ فریز ہے جو یہ دو ورڈز ہیں فورن کی لکھنا دے آر آپشنل چاہیں تو لکھیں چاہیں تو مت لکھیں لیکن ساتھ ہی اگر آپ کسی کو فورن کی ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کیس میں ریفرنسز کا فریز آپ کو لازمی طور پہ دینا پڑے گا تاکہ جو اس کی ہوم ٹیبل ہے وہ اور جو وہاں پہ ایٹریبیوٹ ہے اس کو آپ نے ڈکلیئر کرنا ہوگا بتانا ہوگا اس لیے یہ لکھا ہوا ہے ریفرنس اور ریفرنس ٹیبل اب آگے جو ریفرنس کالم ہے again that has been declared optional اس کی لاجک یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فورن کی کا جو نام ہے اور جو پرائمری جو اس ہوم ٹیبل میں پرائمری کی ہے if they have got the same name اس کیس میں پھر آپ کو یہاں پہ ایکسپلسٹلی کالم کا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے تو جسٹ آپ ٹیبل کا نام ہی دے دیں تو وہ لنک جو اسٹیبلش ہو جائے گا اگین بہرحال یہ چونکہ کمپلسری نہیں ہے کہ فورن کی کا اور پرائمری کی کا نام سیم ہو اس لیے آپشن ہے کہ they they are are different اور even if same still you can give the name ایسا نہیں ہے کہ اگر نام سیم ہو تو اگر آپ وہاں پہ ریفرنس کالم کا نام دے دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا یہ آپ کو اچھی طرح کلیئر ہوں گے جب ہم اس کی ایگزامپل ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس وین وی ڈکلیئر دی فورن کی تو ہمارے پاس دو آپشن ہیں کہ کیسکیٹ اور نو ایکشن اس سے کیا مراد ہے when we are discussing the referential اس وقت میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس سے very major tool to maintain to implement the consistency of the database database میں جو آپس میں کراس ریفرنس ہو رہے ہیں they are valid they are correct تو فورن کی کے ذریعے we are implementing the referential constraint اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے اور اس کی primary key is being used as the foreign key in اندر ٹیبل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ فرض کریں جو آپ کو مین ٹیبل ہے جس کو ریفرنس ہو رہا ہے جس کو بعض میں ماسٹر ٹیبل بھی کہا جاتا ہے تو اگر یہاں پہ اس کی پرائمری کی کو اگر ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے یا اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے تو what should D B M S to تو اس میں ڈفرنٹ آپشن ہوتی ہیں مثال کے طور پہ ایک یہ ہے کہ جیسے یہاں پر لکھا ہوا کیسکیڈ کیسکیڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ مین جو آپ کا ٹیبل جس میں کہ پرائمری کی ہے اس میں اگر اس پرائمری کی کو ڈیلیٹ کرتے ہیں ڈیلیٹ پرائمری کی کو تو ایسا شاید نہیں کیا جاتا بلکہ آپ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو پورا ریکارڈ ڈیلیٹ کریں گے جب وہ ریکارڈ ڈیلیٹ کریں گے بیکاز از اے پرائمری کی تو this value exist just once the thing is this value is being referenced in other table table یا ایک سے میں ریفر ہو سکتی ہے تو اس کیس پہ ڈی بی ایم ایس کو کیا کرنا چاہیے کیسکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ you move you continue this change up to the next table یعنی اگر آپ یہاں پہ آپ کا جو ٹیبل ہے وہاں پہ اگر وہ ریکارڈ ڈیلیٹ ہو رہا ہے تو وہ تمام روز کہ جن روز کے اندر یہ کی ریفر ہو رہی ہے ایز فورن کی ان تمام روز کو بھی ڈیلیٹ کر دیں سی دس اے سیریس تھنگ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ ریکارڈ ہے وہ پتہ نہیں کتنے ریکارڈ میں ریفر ہو رہا ہو اور دوسری بات ہے کہ نیکسٹ لیول پہ سیکنڈ لیول پہ جو آپ کے ریکارڈ ڈیلیٹ ہو رہے ہیں this is quite possible primary keys of this table is being used as a foreign key اندر ٹیبل اچھا اس سے وہ آگے بھی جا سکتی ہے تو آیا کہ یہ اگر آپ کیسکیٹ کہہ دیتے ہیں تو مے بی اس کا افیکٹ جو ہے وہ فردر کافی ڈیپ چلا جائے اس لیے if you want the cascade تو آپ کو سوچنا پڑے گا you have to be careful کہ اس کے لیولس کتنے جائیں گے آگے تو بہرحال کیسکیٹ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ایک ریکارڈ ڈیلیٹ کریں اور اس کی پرائمری کی اگر کسی اور ریکارڈ میں کسی اور ٹیبل میں ایز فورن کی استعمال ہو رہی ہے تو اس ٹیبل کے ان تمام ریکارڈ کو بھی ڈیلیٹ کر دیں جن میں کہ یہ کی استعمال ہو رہی ہے this is called cascade the second option here is no action it means کہ if there is a single record that is referring the primary key of the record being deleted then this deletion operation will be disallowed جب تک کہ آپ کے پاس کسی ریفرنسنگ ٹیبل کے اندر جس میں کہ فورن کی ڈکلیئرڈ ہے وہاں پر ایک بھی ریکارڈ ایسا ہے کہ جو اس ریکارڈ کو جس کو آپ ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی پرائمری کو ریفر کر رہا ہے آپ یہ ڈیلیٹ نہیں کر سکیں گے D B M S will generate an error اور اس کو کینسل کر دیا جائے گا اور یہی صورتحال آن اپ ڈیٹ ہے وہاں پر بھی یہی دو آپشن ہے کیسکیٹ اور نو ایکشن یعنی یا تو جو چینج آپ ایک لیول پہ کریں گے سیم ویلو ول بی پہلے فرض کریں اگر آپ کے پاس تھا اسٹوڈنٹ آئی ڈی تھی ایس ون زیرو فائیو اب ہمارے پاس فرض کریں ایک اور ٹیبل تھا جس میں کہ ایس ون زیرو فائیو جو ہے وہ ریفر کر رہا تھا استعمال ہو رہا تھا تو اگر آپ نے ایس ون زیرو فائیو کو ایس ون ٹین کر دیا تو آپ نے جب یہ اپڈیٹ کیا تو جن میں پہلے ایس ون زیرو فائیو تھا ان میں بھی آٹومیٹکلی ون ٹین ہو جائے گا دیکھیے اگر آپ کو ریئلائز کریں تو یہ کتنی بڑی اسسٹنس ہے کتنی بڑی ہیلپ ہے from the D B M S اور from your even the data model the relational data model کہ آپ کی جو ڈیٹا کی انٹیگریٹی ہے جو اس کی کنسٹینسی ہے اس کو یہ مینٹین رکھتا ہے تاکہ اگر فرض کریں as a developer you get something D B M S will make it sure کہ آپ اس طرح کی جو بیسک مسٹیک ہے وہ نہ کریں تو اس طریقے سے آپ فورن کی کے جو انٹیگریٹی uh, ہے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے چیک کی چیک سے مراد ہے کہ آپ کسی بھی ایٹریبیوٹ کے اوپر کسی کالم کے اوپر کوئی کانسٹینٹ کوئی چیک لگانا چاہتے ہیں تو یہاں اپنے پرانتھس کے اندر آپ وہ ایکسپریشن دیں گے کہ آپ نے اس ایٹریبیوٹ پہ کیا چیک لگانا ہے اور اس کی ایگزامپلس ہم آگے دیکھیں گے اب اگر ایک دفعہ تمام اس جو اس میں اینگل بریکٹس میں جو کالم کانسٹینٹ ہے اس کو اگر آپ ایک دفعہ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے پاس جو کانسٹرینٹ ہے اور کانسٹرینٹ نیم ہے یہ آپشنل ہے یعنی ہم اس کو دیں یا نہ دیں ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ اس کا اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ اگر ہم یہ نام اس کو دیں یا نہیں دیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے لیکن باقی اگر اس میں آپ دیکھیں تو ہمارے پاس مختلف آپشنز ہیں کہ نل ناٹ نل یا تو یہ دیں یا دیں پرائمری کی یونیک میں سے کوئی ایک یا فورن کی اور آخر میں چیک اور مائنڈیڈ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ان میں سے صرف ایک ہی دے سکتے ہیں آپ ان میں سے کوئی سے دو تین بھی آپس میں ملا کر دے سکتے ہیں جیسا کہ ہم آگے ایگزامپل میں دیکھیں گے آئیے آگے چلتے ہیں this is a very simple and basic command for creating a table یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریٹ ٹیبل کمانڈ یہاں پر میں نے اس کو کیپٹل لیٹرس میں لکھا ہوا ہے but again I am reminding you again and again کہ دس از ناٹ ریکوائرڈ آپ اس کو لوور کیس میں لکھیں مکس میں لکھیں it won't make any difference program ہم نے جو ٹیبل کا نام دیا ہوا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارا ٹیبل کا نام ہے یہ پروگرام ہے اور ہمارے ایگزام سسٹم کے ریفرنس سے اگر آپ دیکھیں اس کا یوٹیلٹی یا اس کا پرپز ہے اس ٹیبل کا کہ وی اسٹور دا نیمز اور the details of different programs that are being offered in our institute تو یہ تو اس ٹیبل کا پرپز ہے اور جو ہم نے اس میں ایٹریبیوٹ ڈیفائن کیے ہوئے ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو سمپل اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے کریٹ ٹیبل کے سینٹیکس میں دیکھا تھا کہ کالم نیم یا ایٹریبیوٹ نیم اور ساتھ میں اس کی ڈیٹا ٹائپ اور آپ دیکھیں کہ فی الحال we have not included any constant is so it very simple اب اس میں تھا پہلے ہے پروگرام نیم پی آر نیم اور اسپیس چاہے اس میں آپ ایک اسپیس دیں دو تین چار دیں سب ٹو یو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کم از کم آپ ایک اسپیس دیں گے آگے ہے کیریکٹر فور ڈیئر اسٹوڈینٹس یہاں پہ اگین نوٹ آف کوشن کہ آپ نے جو ڈیٹا ٹائپ ایسوسیٹ کرنی ہے کسی ایٹریبیوٹ کے ساتھ again you have to consider what sort of value attribute will contain یعنی اس میں کس طرح کی ویلو آئیں گی ایک بات لینتھ کتنی ہوگی دوسری بات and both these things not for today but for some future time as well پچھلے آئندہ چار پانچ سالوں میں اس کی جو لینتھ ہو سکتی ہے بیکاز دس uh, میٹرز جو آپ نے لینتھ فکس کر دی سے جیسے اس کیس میں وی ایف سیٹ کے program name is of four characters اس میں چار کیریکٹرز آ سکتے ہیں تو اگر if you want to store five six اور seven characters this attribute will not be able to store more than four characters تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا محتاط رہنا پڑے گا ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ جو بھی لینتھ وہاں پہ جنرلی اسیوم کی جاتی ہے اس سے اگر آپ چاہیں تو ایک یا دو کیریکٹرز ایکسٹرا دے دیں تاکہ آپ کسی ایکسپشن کو بھی ہینڈل کر سکے but if you are hundred percent sure if you are given the surety کہ یہ اس کی لینتھ یہی رہے گی تو آپ اس کو باؤنڈ بھی کر سکتے ہیں پورا اتنا ہی دے سکتے ہیں لیکن جنرلی ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم جتنی اس کی لینتھ نارملی ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے اس سے کچھ ایکسٹرا ہم دے دیتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس یہاں پہ پروگرام نیم ان جنرل جو ہے وہ تین پر ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو چار پہ کر دیا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو اگلا ایٹریبیوٹ ہے ٹوٹل سیمسٹر اور اس کی ہم نے ٹائپ دی ہے tiny int because we need the smallest number smallest form of number to store the total number of semester اور اگر آپ دیکھیں گے جتنے پروگرام ہمارے آفر ہوتے ہیں نارمل جو ہمارے پاس خاص طور پہ جو آئی ٹی کے انسٹیٹیوٹ ہیں ان کا ڈیوریشن جو ہے اگر وہ سیمسٹر کو دیکھیں تو وہ چار ہوتے ہیں آٹھ ہوتے ہیں یا میکسیمم کسی میں دس بارہ بھی ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس میں کوئی بہت بڑا نمبر ہمیں اسٹور نہیں کرنا تو آپ کو یاد ہوگا ٹائنی انٹ کی جو رینج ہے وہ زیرو سے لے کے 255 ففٹی فائیو تک ہے تو that that is is is sufficient for اس why we have declared as tiny int اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ پروگرام کریڈٹس کے پروگرام میں کتنے کریڈٹس ہیں تو اگین uh, اس کے لیے ٹائنی انٹ بھی ایک لحاظ سے کافی ہے uh, وہ بھی صحیح ہوتا لیکن یہاں پر جو ڈکلیئر ہوا ہوا ہے وہ اسمال انٹ ہے یہ وہ کمانڈ ہے کہ جس کے ذریعے ٹیبل ول بی کریٹڈ اس میں اس کا نام پروگرام ہے اور اس میں یہ تین ایٹریبیوٹ ہیں ان کے یہ نام ہے ان کی یہ ٹائپس ہیں اب دوبارہ میں ایک دفعہ آپ کو سیکوینس بتا دوں کہ کس طریقے سے آپ نے سیکول سرور میں کام کرنا ہے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ اس کو انسٹال کریں گے یہ پہلا اسٹیپ ہو گیا دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس ایک ہوتا ہے server service manager service manager کے ذریعے جنرلی آپ سیکول سرور کے انسٹنس کو رن کرتے ہیں بعض کیسز میں آپ اس کو بائی ڈیفالٹ بھی رن کر دیتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جو ہی آپ سسٹم آن کریں گے تو جب آپ لاگ ان ہوں گے جب سسٹم آپ کا اپ ہوگا تو سیکول سرور بھی آٹومیٹکلی رن کر جائے گا but if you have not given the automatic option تو پھر آپ کو سروس مینیجر کے ذریعے جنرلی آپ اس کے ایک انسٹنس کو رن کرتے ہیں آپ نے انسٹال کیا ہوا ہے آپ نے اس کو سروس مینیجر سے رن کر لی یہ دو چیزیں ہو گئی اب اس کے بعد آپ یہ کریں گے کہ آپ جو آپ کا کیوری انالائزر ہے اس کو رن کریں گے اب کیوری اینالائزر کے اندر بیسیکلی آپ کمانڈس دیں گے جو اس کے ذریعے کہ آپ ڈفرینٹ کام کریں گے مثال کے طور پر یہی جو کریٹ ڈیٹا بیس تھا اس کے ذریعے آپ نے پہلے ڈیٹا بیس کریٹ کیا ایگزام کے نام سے now you are working in the exam database اس کے اندر کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر you have you this command create table اور کریٹ ٹیبل پروگرام تو یہ آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ ایک ٹیبل کریٹ کر لیا جو آپ کے آپ کے جو لیکچر نوٹس ہوں گے اس کے اندر وہ پوری ڈیٹیل ہوگی کہ آپ نے یہ تمام اسٹیپس کیسے کرنے ہیں اور ادر وائز بھی آپ اگر سیکول uh, سرور کے جو آن لائن ہیلپ ہے اس میں بھی آپ کے پاس کافی زیادہ ٹپس ہیں کہ جس کے ذریعے آپ یہ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ آپ نے کمانڈز انٹر کیسے کرنی ہے تو یہ کمانڈ ہے جس کے ذریعے کہ آپ کا ایک ٹیبل کریٹ ہو گیا ہے کریٹ ٹیبل کی جو uh, کچھ اور ایگزامپل وتھ ڈفرنٹ آپشنز وہ آگے دی ہوئی ہیں آگے دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں وی ہیو کریٹڈ اندر ٹیبل اسٹوڈنٹ اس میں نسبتاً زیادہ ایٹریبیوٹ ہیں اور اس میں دیکھیے کہ پھر وہی کہ تمام وہی اس میں جو ایٹریبیوٹ نیم وہ ہیں student I D student name father name address phone program name جس میں وہ انرول ہے کرنٹ سیمسٹر اور سی جی پی اے اور پھر آپ اس کا ڈفرنٹ ڈیٹا ٹائپس دیکھیے کہ اس میں لائک فادر نیم کی ہے کریکٹر ٹوئنٹی فائیو اور اسی طرح سے جو کرنٹ سیمسٹر ہے اس کو اسمال اینڈ کر دیا اینڈ لائک دیٹ تو یہ آپ کے پاس ایک اور ایگزامپل ہے کریٹ ٹیبل کی اور next thing is create table with constant اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک آپشن تو یہ ہے کہ when you are going to create a table آپ اس ٹیبل کا تمام جو اسٹرکچر آپ کے سامنے ظاہر ہے اس کے بعد یہ کہ جب ہم نے فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن دیکھا تھا اس وقت بھی یہ ہے کہ ہر ٹیبل کے ساتھ کون سی ڈیٹا ٹائپ اور اس پہ کون کون سے کانسٹینٹ جو ہیں وہ ہم نے امپوز uh, کرنے ہیں وہ آپ اس کو لکھ لیجئے لیکن uh, یہ ضروری نہیں ہے کہ you must know all the constant all the things while creating the table فرض کریں اگر آپ سے کوئی چیز مس بھی ہو گئی ہے یا later sometimes need arise کہ اس میں ہمیں یہ چیز بھی ایڈ کرنی تھی انکلوڈ کرنی تھی تو آپ تب بھی کر سکتے ہیں اس لیے مطلب ظاہر ہے کہ ریکمینڈیڈ یہی ہے کہ آپ جب ٹیبل کریٹ کرنے سے پہلے اس کی تمام اسٹرکچر ہے اس کے جو ایٹریبیوٹ ہیں ان کے ٹائپس کے کانسٹینٹ سب کے بارے میں آپ کو پتا ہو بٹ یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ آپ یہی سوچتے رہ جائیں کہ یہ بہت ہی کمپلیکس کام ہے کہہ رہے میں تمام چیزیں لسٹ کروں پھر نہیں اگر آپ نے کوئی چیز مس ہو بھی گئی ہے یا کوئی چیز ایکسٹرا بھی چلی گئی ہے یو کین چینج دیٹ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو پرمانٹلی فکس ہو گئی ہے اٹ کین بی ماڈیفائڈ اب یہ وہی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس وہی اسٹیٹمنٹ ہے کریٹ ٹیبل اسٹوڈنٹ اور پلیز ایسا مت کیجیے گا کہ جیسے میں نے کیا کہ پہلے ایک دفعہ آپ اسٹوڈنٹ ٹیبل کریٹ کریں پھر دوبارہ کہیں کریٹ ٹیبل اسٹوڈنٹ اور اس میں کانسٹنٹ ایڈ کر دیں نہیں ان میں سے کوئی ایک کریں گے ظاہر ہے کیونکہ آپ سیم نیم کے ساتھ دو ٹیبل کریٹ کر بھی نہیں سکتے یعنی اگر آپ نے پہلی دفعہ کریٹ ٹیبل اسٹوڈنٹ کہہ دیا ہوا ہے اور دوبارہ اگر آپ یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے تو D B M S object it won't let you اس لیے یعنی سیم ٹیبل پہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں but you would do one of them اب یہاں ہم نے کہہ دیا student I D character five اور یہاں ہم نے کہہ دیا کانسٹینٹ اور آگے اس کا نام دے دیا ایس ٹی انڈر اسکور پی کے اور دیکھیے پھر یہاں پہ آپ جو ان کا کیس ہے یہ اپر کیس ہے لوور کیس ہے اس سے کنفیوز مت ہوئیے گا کیونکہ کانسٹینٹ میں نے لکھا ہوا لوور کیس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کیپٹل میں بھی لکھ دیتے it would been correct S T P K اب یہ ہم نے ایک کانسٹینٹ کو نام دیا ہے اس سے میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ name should be meaningful تو اس کو میں نے یوں کر دیا ہے ایس ٹی مینس اسٹوڈینٹ اور کو سے ذریعے ملا کے کہہ دیا پی کے مینس پرائمری کی تو اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کی پرائمری کی کا کانسٹینٹ ہے اور آگے اس کا لکھ دیا کہ کون سا کانسٹینٹ ہے جیسے ہم نے ڈفرنٹ آپشن دیکھی تھی یہاں پہ we are going to specify the primary key اب دیکھیے کہ جہاں تک بات ہے اس کانسٹینٹ کو نام دینے کی اس کا فائدہ کیا ہے اس کا یوز کیا ہے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر constant that will be included in table اس کا نام ہوگا اگر آپ خود سے ایک نام اس کا نہیں بھی دیتے بیکاز وی ہیو اسٹڈیڈ کہ writing the constraint word and giving the constraint name these are optional things تو اگر آپ ان کو مس کریں گے اگنور کریں گے تو نام تو پھر بھی اس کانسٹنٹ کا ہوگا but if you miss that then the name will be provided name will be given by the D B M S itself اس کی اپنی اسکیم ہے اس کے تحت اس کو نام دیا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نام دینے کا فائدہ کیا ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ you can later refer to this constraint by name اگر آپ کہتے ہیں کہ فرض کریں آپ نے ایک کانسٹینٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہے کسی کانسٹینٹ میں کوئی چینج کرنی ہے تو جب اس کا نام ہوگا اس نام کو ریفرنس کر کے آپ اس کو مطلب کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر نام نہیں ہوگا تو اس کو ریفر کرنا مشکل ہوگا اس لیے نام کی لاجک یہ ہے تو چاہے آپ خود سے نام دیں چاہے آپ ڈی بی ایم ایس کا دیا ہوا نام استعمال کریں it won't make any difference اور یہ ہے کہ اگر ڈی بی ایم ایس نے نام خود بھی لکھ دیا ہوا ہے تب بھی آپ کو وہ نیم جو ہے وہ ایکسیسیبل ہوگا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کا پرائمری کی تک آپ کا ایک جو کانسٹینٹ تھا وہ اپلائی ہو چکا ہوا ہے کہ یہ پرائمری کی ہے اس کے بعد وداؤٹ گیونگ اے کوما ایک اسپیس دینے کے بعد let see we want to add اندر کیونکہ میں آپ سے کہا تھا نا کہ وہ جو آپ کے پاس ڈفرنٹ آپشن ان میں سے آپ ملٹیپل آپشن لے سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک کام یہ کیا کہ اسٹوڈنٹ کی کو ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے ایز پرائمری کی یہ پہلی بات ہو گئی بلکہ اس سے پہلی بات یہ ہے پہلی بات یہ کہ ہم نے اس کو نام دیا ہے دوسری بات یہ کہ ہم نے اس کو ڈیٹا ٹائپ دے دی ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو پرائمری کی ڈکلیئر کر دیا ہے اور ساتھ ہی اس کو ہم نے ایک نام بھی دے دیا ہے پرائمری کی کانسٹینٹ کو یہ تو ہو گئی ابھی تک کی باتیں یہاں پہ وی وانٹ ٹو اپلائی اندر کانسٹینٹ آن ٹو دیٹ اور پرپز کا کیا ہے پرپز اس کا یہ ہے کہ ہم نے اس کی جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ تو دے دی ہے کیریکٹر فائیو اب اس ڈیٹا ٹائپ کے مطابق اس میں کسی بھی طرح کا جو کیریکٹر ڈیٹا ہے جس کی لینتھ کے فائیو تک ہے وہ آ سکتا ہے but we want to constraint it we want to restrict it اس کے لیے ہمارے پاس جو چیک کانسٹرینٹ ہے چیک کی آپشن وہ استعمال کریں گے اور چیک کرتا کیا ہے چیک بیسیکلی ان ویلیوز کو چیک کرے گا دیکھے گا ان کو اسکروٹنائز کرے گا کہ جو آپ اس ایٹریبیوٹ کے لیے دیں گے کسی بھی ایٹریبیوٹ پہ آپ چیک لگا سکتے ہیں اب ہم نے کیا کہا ہے ہم نے کہا ہے کہ ایس ٹی آئی ڈی یعنی یہ ایٹریبیوٹ جو ہم ابھی ڈیفائن بھی کر رہے ہیں اس کو پرائمری کی بھی ڈکلیئر کیا ہے ہے S T I D like like اب like جو وہ ایک ریزرو ورڈ ہے ریزرو ورڈ سے ہے کہ آپ نے اس کو ایسے ہی لکھنا ہے اگر استعمال کرنا ہے تو اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ نے یہی اسپیلنگ اسی پلیس پہ آپ نے اس کو لکھنا ہے تو لائک like, یہ ہم نے اس کا فارمیٹ دے دیا اس فارمیٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم نے لکھا ہوا ہے پہلی بات تو ہے کہ کورس پہ لکھا کورس سٹارٹ کیا پہلے اس پہ لکھ دیا ایس ایس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایس ٹی آئی ڈی کے اندر جو بھی ویلیو انٹر کریں گے اس کا جو پہلا کریکٹر ہے وہ لازمی طور پہ ایس ہونا چاہیے how do we define this constraint یہ ہم نے when we discuss the system with the organization with the people in the system انہوں نے کہا کہ ہم اسٹوڈنٹ کے جو آئی ڈی ہے اس کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے اس کو ایس سے اسٹارٹ کرتے ہیں no you want to make sure کہ جو بھی value S T I D کے اندر جاتی ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے ایس سے تو آپ نے اس کو کہہ دیا کہ چیک اور پھر آگے پینسل میں کہا کہ S T I D like کہ وہ لائک ایک آپریٹر ہے کہ اس سے مراد ہے کہ وہ اس طرح سے ہو کیسے کہ پہلے آپ نے دے دیا ایس کہ اس کا پہلا کریکٹر ایس ہو پھر آگے آپ دیکھیں کہ آپ نے چار ڈفرنٹ آپشن دے دی ہیں یعنی پہلی آپشن یعنی اینگل بریکٹ سے پہلی آپشن دوسری آپشن تیسری چار اس سے بتا یہ کہ اس کے بعد ایس کے بعد ہمارے پاس چار کیریکٹر ہونے چاہیے کیونکہ یہاں پہ چار ڈفرنٹ آپشن دی ہیں اور ہر آپشن یہ کہہ رہی ہے کہ زیرو ڈیش نائن اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو ایک کیریکٹر یہاں پہ آئے گا وہ زیرو سے لے کے ڈیش سے مراد ہے کنٹینیوٹی زیرو سے لے کے نو تک یعنی zero one two three four five six seven eight nine in this digits میں سے کوئی سا ایک آ سکتا ہے اسی طرح دوسری آپشن دوسرا جو تیسرا کریکٹر وہ کیا ہے پھر اگین آپشن ہے زیرو سے لے کے نائن تک پھر جو چوتھا کریکٹر وہ کیا ہے زیرو سے لے کے نائن تک اور اس طرح پانچواں اس کا مطلب یہ ہوا کہ although you have specified the data type as character five جب کریکٹر کہہ دیا اس میں کسی طرح کا بھی ڈیٹا آ سکتا ہے but with this check constraint آپ نے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے کہ ڈیٹا اس میں اس طرح کا آئے گا کہ ایس پہلے اور اس کے بعد ایک دو تین چار ڈیجٹس یعنی S five three four nine fine S zero one three eight fine S one nine three seven fine یعنی پہلا کریکٹر ایس اور اس کے بعد کوئی سے چار ڈیجٹس اس کا آپ کو فائدہ کیا ہے سی دی کنسٹینسی یعنی آپ نے اپنے جو ڈیٹا کو کنٹرول کر لیا ہے کہ جو ڈیٹا ڈیٹا بیس میں جائے گا اس کا فارمیٹ کیا ہوگا اب as far as the data type is concerned وہ تو آپ کو A B C D F بھی الاؤ کرتی ہے سگما الفا بیٹا براو یہ تمام they are legal character data اور اگر پانچ تک ان کی لینتھ ہے تو وہ this is hundred percent acceptable as far as character five is concerned لیکن when you pose this check تو یہ ایک فردر اس پہ کانسٹنٹ لگ گیا کہ نہیں کریکٹر 5 تو ہے لیکن فردر وہ اس طرح کا ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ ڈیٹا بیس کے جو ڈفرنٹ uh, جو اس میں فیلڈ ہیں ایٹریبیوٹس ہیں اس پہ کیسے چیک لگاتے ہیں تاکہ اس میں legal data legal with respect to the organization correct with respect to the system وہ اس طرح کا ڈیٹا اس میں انٹر ہو اسی طرح یہاں پہ دیکھیے کہ جو آپ کے پاس یہاں پہ کوما آ گیا اس کے بعد نا یعنی جو چیک کانسٹنٹ جہاں ختم ہوا اس کے بعد کوما آ گیا اٹ مینس کہ now we are going to define the next attribute پھر تھا اسٹوڈنٹ نیم اور اسپیس کے بعد ہم نے کہا کریکٹر 25 فائیو مینس کے اس کی لینتھ 25 فائیو ہوگی ٹائپ اس کی کریکٹر ہوگی اور ساتھ ہم نے کہہ دیا ہے ناٹ نل اس سے بات ہے کہ whenever you entering a record of a student تو آپ کو نام لازمی طور پہ دینا ہوگا and what about S T I D لازمی کیوں because you have S T I D as primary key اور پرائمری کی جو وہ نل ہو نہیں سکتی بائی ڈیفینیشن اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا انٹر کریں گے تو آپ اسٹوڈنٹ کی آئی ڈی بھی لازمی طور پہ دیں گے because it is the primary key اور آپ اسٹوڈنٹ کا نام بھی لازمی طور پہ دیں گے because it has been declared as not null by a constraint اسی طرح فادر نیم اب یہاں پہ لکھا ہوا کیریکٹر 25 فائیو جسٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نل دے سکتے ہیں ایڈریس کو ٹیکسٹ کر دیا پھر اسٹوڈنٹ فون کو ہم نے ایک کریکٹر کر دیا اور پروگرام نیم کو ہم نے کریکٹر فور کر دیا اور کرنٹ سیمسٹر کو ہم نے اسمال اینڈ کر دیا اور ڈیفالٹ ویلیوز کو دے دی ون اس سے مراد یہ ہوگا کہ اگر ہم جب ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں اور اس میں اگر ہم کرنٹ سیمسٹر کی ویلیو انٹر نہیں کریں گے تو بائی ڈیفالٹ اس کی ویلیو ون کنسیڈر ہوگی تو اگر آپ نے ایکسپلسٹلی ویلیو انٹر کر دی ہے نٹ سے you want to enter one even تو آپ ون انٹر کر دیں گے that will be accept fine but in the case of one value you can ignore entering the value you just leave that column blank اور D B M S will automatically place one there however if you want to place mother value like two three four anything else تو اس کیس میں you will have to place it explicitly define ظاہر ہے اس کیس میں تو آپ کو پلیس کرنی پڑے گی آپ اس کیس پہ اگنور نہیں کر سکتے تو ڈیفالٹ کا آپ کو فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جس جو ویلو زیادہ فریکوینٹلی اکر کرتی ہے ریکارڈ کے اندر اس کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر کے ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ڈیٹا انٹر کرتے ہوئے آپ کو لٹرلی یا پریکٹیکلی آپ کو اس کی ویلو انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اسکپ بھی کر دیں گے تو وہ ویلو وہاں پہ آ جائے گی اس کے بعد دا فائنل ایٹریبیوٹ از سی جی پی اے اور اس کو ہم نے ریئل ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے تو this is an example of the table student that we have created اور we have created it with constraints آئیے آگے دیکھتے ہیں سی یہاں پہ جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے جب اس کا کریٹ ٹیبل کا فارمیٹ دیکھا تھا we set that constraint and the name of the constraint they are optional جیسے مثال کے طور پہ ہم نے پچھلی جو سلائڈ تھی اس پہ ہم نے اسٹوڈنٹ آئی ڈی کو ڈکلیئر کیا تھا as primary key and we set constraint S T P کے پرائمری کی تو اگر ہم یہ چاہیں کہ جو اس کے آپشنل پارٹ ہیں یعنی کانسٹینٹ اور ایس ٹی پی کے یعنی کانسٹینٹ ورڈ ایز سچ اور اس کانسٹینٹ کا نام ان دونوں کو اگر اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ like that student I D name of the attribute character five the data type and primary key simple اب اس میں دیکھیے آپ نے وہ جو دونوں چیزیں تھیں کانسٹینٹ ورڈ ایز سچ اور دا کانسٹینٹ نیم آپ نے دونوں اسکپ کر دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اس میں اٹ ول آلسو ورک ایک اور ایگزامپل کریٹ ٹیبل کی جس میں کہ ہم کانسٹنٹ اپلائی کریں اور مائنڈیڈ میں آپ کو دوبارہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بار بار وہ جو میں کریٹ کر رہا ہوں اسٹوڈنٹ ٹیبل تو آپ نے بار بار نہیں کرنا آپ ایک ہی دفعہ کریں گے لیکن میں جو آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں وہ اسٹوڈنٹ ٹیبل کے اوپر ہی دے رہا ہوں یہ دیکھیے اس دفعہ ہم نے کیا کیا اس کو ہم نے کر دیا student I D character five اور سمپل پرائمری کی اس کے بعد پھر وہی چیک اسپیس دے کے آپ پھر وہی ورڈ لکھیں چیک اور وہی جو ہم نے پہلے چیک دیا تھا یہاں پہ اسٹوڈنٹ لائک اور وہ جیسے ہم نے پورا لکھ دیا اس کو نوٹ نل کر دیا اس کو کیریکٹر ٹوئنٹی فائیو یہ پہلے کی طرح سے یہ بھی پہلے کی طرح سے یہ بھی پہلے کی طرح سے پروگرام نے پہلے کی طرح سے اس کے بعد ہے کرنٹ سیمسٹر اور پہلے اس کو ہم نے کیا ہوا تھا اسمال اینڈ اس دفعہ اس کو کر دیا اینڈ ریزن وہی ہے because current semester can maxim take value up to let's say twelve اور اور ایٹ لائک دیٹ اس کو اگر ہم کرتے ہیں اسمال اینڈ تو وہ اس کو ہم نسبتا زیادہ جگہ دے رہے ہیں تو we are sort of wasting our storage اس چیز کو میں نے یہاں پہ ٹائن کر دیا ہوا اور اس کو آپ نے انڈر لائن نہیں کرنا یہ انڈر لائن میں نے صرف اس لیے کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ یہ چینج ہو گئی ہے پھر اس میں سی جی پی اے ریئل جیسے ہم نے پہلے کیا تھا اب ایک اور ٹیبل یہاں پر دیکھیے کہ کریٹ ٹیبل سیمسٹر اس دفعہ اور سیمسٹر کا پرپز یہی ہے کہ سیمسٹر ٹیبل جو آپ ایک دفعہ سیمسٹر لانچ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ڈیٹا اسٹور کرتا ہے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں جیسے کہ summer zero four summer zero four سے بنا ہے کہ یہ کب اسٹارٹ ہوگا کب اینڈ ہوگا تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ that be stored in the semester table اس میں دیکھیے semester name character five primary key fine اسی کے طرح start date small date time اسی طرح end date small date time یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہم نے جو ایک کانسٹینٹ اس میں ایڈ کیا ہے اب یہ کانسٹینٹ جو ہے this is not an attribute constraint this is a table constraint یعنی ایٹریبیوٹ کانسٹینٹ اور ٹیبل کانسٹینٹ میں فرق یہ ہے کہ ایٹریبیوٹ کانسٹینٹ جو ہے وہ ایک پرٹیکولر ایٹریبیوٹ کے اوپر کہ اس کی ویلو کے اوپر لگتا ہے لیکن ٹیبل کانسٹینٹ جو ہے پورے ٹیبل پہ یا وہ ملٹیپل ایٹریبیوٹ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں چاہ کے طور پہ جیسے یہ ہمارے پاس ایک کانسٹینٹ ہے ہم اس کانسٹینٹ کا پرپز یہ ہے کہ ہمارا جو ایک سیمسٹر کا ریکارڈ ہے اس کا پرپز یہ ہے کہ سیمسٹر کا نیم سٹور کریں اور اس سیمسٹر کی سٹارٹ ڈیٹ اور سیمسٹر کی جو اینڈ ڈیٹ ہے وہ سٹور کریں اب ہمارے جو ریئل لائف سسٹم ہے جو ہمارے کسی بھی جگہ پہ جب سیمسٹر سسٹم ہمارا رن کرتا ہے تو نارملی آپ کا سیمسٹر جو ہے وہ 14 ویک سے لے کے 15, 16 یا 17 میکسیمم 18 ویکس تک آپ کا سیمسٹر جاتا ہے اب ایک لحاظ سے یہ چیز کنٹرول کرنے کے لیے کہ the person entering the data وہ ایسی ڈیٹ انٹر نہ کر دے کہ جو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے مثال کے طور پہ وہ دیکھیں غلطی تو ہو سکتی ہے کسی بھی وقت مثال کے طور پہ وہ سیمسٹر کو ایسا اس کی اسٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ یوں ڈکلیئر کر دے یوں انٹر ہو جائے کہ وہ سیمسٹر آپ کو دو ہفتے کا لگے کہ جیسے دو ہفتے کا سیمسٹر تھا یعنی جو ڈیٹس کا ڈفرینس ہے وہ صرف دو ہفتے کا تھا یا فرض کریں وہ ایسا کر دے کہ جیسے ایک سیمسٹر جو ہے وہ کئی سالوں کا ہو گیا یعنی اگر ہم نے یہ کہنا تھا کہ وہ جنوری میں اسٹارٹ ہوا جنوری لٹ سے زیرو فور میں اور وہ ختم ہوا لٹ سے مے زیرو فائیو میں اب غلطی سے اس میں مے کی جگہ فرض کر ہو گیا کوئی بندہ اس پہ اگست کر دے یا اس میں سپٹمبر کر دے یا اس میں مے تو انٹر کر دیا but rather than entering may zero four ہی اور شی زیرو سکس اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایک سیمسٹر جو ہے بجائے پانچ مہینوں کے وہ ڈھائی سالوں کا ہو گیا تو again this is something that makes the database incorrect کہ آپ کا ایک سیمسٹر جو آپ کی ریئل لائف جو ریئل لائف سسٹم ہے اس میں آپ کا ایک سیمسٹر جو ہے وہ اتنا لمبا نہیں ہو سکتا لیکن جب آپ کا ڈیٹا بیس میں ایک آپ کا سیمسٹر ریپرزینٹ ہو رہا ہے اس کی لینتھ جب وہ اتنی چھوٹی اتنی بڑی ریپرزینٹ ہو رہی ہے تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس پاسبل کو پکڑنے کے لیے اور mind it no one will ask you کہ آپ اس طرح کا کانسنٹریٹ ایڈ کرو دس از یور اون تھنکنگ آپ خود سوچیں گے کہ بھائی یہ غلطی تو ہو سکتی ہے ڈیٹا انٹری کرتے ہوئے تو why not to check it تو اس کے تحت you have added a constraint here جو اس چیز کو میک شیور کرتا ہے کہ آپ کا جو جو ڈیٹ سینٹر ہو رہی ہیں ان ڈیٹس کا جو ڈفرنس ہے وہ چودہ سے انیس ہفتوں تک ہونا چاہیے میکسیمم جب اگر وہ اس سے کم ہوگا تو بھی آپ کا ڈی وی ایم ایس جو ہے وہ آبجیکٹ کرے گا اور اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو بھی وہ آبجیکٹ کیا رہے گا کہ because this is not a legal value تو یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت یہاں پہ ہم نے اس کانسٹینٹ کو امپوز کیا ہوا ہے لیکن ایک اور بات کا دھیان رکھیے گا this constraint is being enforced using the feature of the SQL server کیونکہ اس کے اندر ہم نے ایک خاص فنکشن استعمال کیا ہوا ہے جس کا نام ہے ڈیٹ ڈف ڈیٹ ڈف مراد یہ ہے کہ وہ آپ کو دو ڈیٹس کے درمیان ڈفرنس دیتا ہے اور دے گا کیا چاہے تو آپ دو ڈیٹس کا ڈفرنس ویکس میں لے لیں چاہے تو دنوں میں لے لیں چاہے تو سالوں میں لے لیں چاہے تو مہینوں میں لے لیں تو وہ جو ڈیٹ ڈف ہے یہ ایک فنکشن ہے جو کہ سیکول سرور آپ کو پرووائڈ کرتا ہے اور اس کا جو فارمیٹ ہے وہ یہاں پہ آپ کے سامنے جیسے استعمال ہوا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ڈیٹ ڈف یہ فنکشن کا نام ہے اس کے بعد ویک کہ آپ نے ویکس دینے ہیں اس میں ہے start date comma end date یعنی جو آپ کو ڈیٹ ڈف فنکشن ہے وہ اسٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ کے درمیان جو ویکس ہیں وہ آپ کو واپس کر دے گا یعنی اگر آپ نے جنوری کی ایک ڈیٹ دے دی جو کہ اسٹارٹ ڈیٹ ہے اور پھر آپ نے فرض کریں کہ اپریل کی ایک ڈیٹ دے دی جو کہ آپ کی اینڈ ڈیٹ ہے تو جو ڈیٹ ڈف فنکشن ہے یہ آپ کو ان دو ڈیٹس کے درمیان کتنے ہفتے ہیں وہ آپ کو ایک نمبر واپس کرے گا آپ نے آگے چیک لگایا ہوا ہے کہ بٹوین 14 اینڈ 19 اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے پاس دو ڈیٹس کے درمیان ہفتے ہیں اس کی ویلو چودہ اور انیس کے درمیان ہونی چاہیے دیکھیں اگین کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے اس ٹیبل کی ڈیفینیشن کے اندر ایک چیک ایڈ کر دیا ہے جس کے ذریعے وہ جو آپ کا ڈیٹا انٹر ہو رہا ہے آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر اس کے ویلڈیٹی کے اوپر آپ نے کنٹرول کر لیا آپ نے اس پہ چیک لگا دیا اس لیے آپ نے جو غلطی کا امکان ہے اس کے افیکٹ کو بھی آپ نے ریڈیوس کر دیا اب کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی دو ڈیٹس ایسی انٹر ہو جائیں کہ وہ یعنی اس میں جو ہے وہ بہت چھوٹی ہو جائیں بہت بڑی ہو جائیں اور انٹرسٹنگ اس میں ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں آپ نے ایک اور غلطی بھی کور کر لی ہے وہ کیا ہے کہ غلطی سے آپ جو آپ کی اسٹارٹنگ ڈیٹ ہے وہ بعد کی دے دیں اور اینڈنگ ڈیٹ پہلے کی دے دیں مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ سیمسٹر سٹارٹ ہوا جنوری زیرو فور میں ختم ہوا ہونا تھا فرض کریں مے زیرو فور میں لیکن غلطی سے کر دیا مے زیرو تھری میں اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے وہ جو اس کی اینڈ ڈیٹ تھی اس کو اسٹارٹ ڈیٹ سے چھوٹا کر دیا جو چھوٹا کر دیا تو یہ جو چیک کانسٹینٹ یہاں پر اپلائی ہوا ہوا ہے یہ اس چیز کو بھی کنٹرول کرے گا اور آپ کی جو کیونکہ جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ یہ کہ وہ فورٹین اور نائنٹین کے درمیان ہونا چاہیے تو جب اگر آپ کی اینڈ ڈیٹ چھوٹی ہوگی تو ڈفرینس ان کے درمیان نہیں ہوگا تو یہ چیک بھی آپ کا یہ آپ کی جو ویلو انٹر نہیں ہوگی ڈی بی ایم ایس جو وہ اس پہ ایرر ریز کر دے گا dear students now it is time to conclude our lecture number twenty six in today's lecture we have started the D D L data definition language part of the S Q L اس میں وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جن کے ذریعے کہ ہم ڈیٹا کے اسٹرکچر کو کریٹ کرتے ہیں اور اس میں مختلف چینجز وغیرہ کرتے ہیں اس وقت تک جو ہم نے کمانڈ ابھی تک پڑھی ہے وہ ہے کریٹ کمانڈ اور کریٹ کمانڈ کے ذریعے سے we have created the database and also the tables when creating tables the create command is used to create table to define the attributes of the table to assign a data type to the attributes and also to impose different forms of constants on constant جیسے کہ ہم نے ایگزامپل میں دیکھا کہ we have included the primary key constraint not null default اور ساتھ ہی ہم نے چیک کی ایگزامپل بھی دیکھی ہے اور اس سے آپ دیکھیے کہ اس کی بیوٹی یہ ہے کہ جو ڈیٹا آپ کے ڈیٹا بیس پہ انٹر ہو رہا ہے وہ بالکل چیک ہو کر جا رہا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی یا کسی قسم کی شرارت کے امکان کو کنٹرول کیا جاتا ہے create command D D L کی باقی کمانڈ اور باقی کی ایس کیو ایل ہم ان شاء اللہ آئندہ کے لیکچر سے پڑھیں گے آپ مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ